یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے سید عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا ہے کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ کفار تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے تو نماز کو قصر کرنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے جبکہ اب تو لوگ امن میں ہیں سید عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے جواب دیتے ہوئے کہا جس چیز سے تجھے تعجب ہوا ہے مجھے بھی اس پر تعجب ہوا تھا لیکن جب میں نے رسول اللہ سے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خیرات اور رخصت ہے جو اللہ نے تم پر صدقہ کی ہے سو تم اس کی یہ رخصت قبول کرو حدیث نمبر تیئیس سو پچاس مسند احمد